ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਏ ਹੈ ਮੁਲਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਔਰ ਐਸੇ ਗੱਲੇ ਜੂ ਤਾਲੀਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ میں اکثر اوقات کہنا دا وا کہ مسئلہ تعلیم دا نہیں ہے جس وقت ایک دودھ ہی بگڑیا ہوا ہوئے تو دے تسی جنی تعلیم پاؤ گے اور دھد مزید اضافہ کرو گے اور دودھ ٹھیک نہیں ہوئے گا بلکہ جڑا دودھ ایک واری خراب ہو گیا ہے وہ تعلیم مزید اضافہ کرنا اس بگاڑ نو ودانے دے مترادف ہے اس کا مطلب ہے ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ابھی حقیقت ایک فیر ایک دوبارہ بڑی غلطی کر رہے ہوں کہ اِسی معاشرے کے ہر فرد نلندر درویش اور ملنگ بنا کے چکر پی جائیں دیکھو جتنے تک میں لفظ مولوی نہیں لایا یہ گل ہے وہ کہ کلندر درویش ملنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تی گندے کپڑے پا لو یا تھی بالکل ذمہ داریاں تو آزاد ہو کے ایک پاسے والے بیٹھ کے سڑکیں پھرنا شروع کر دوں نہیں ایسی نہیں گل ہے یہ حقیقت کوئی کلندر ہے کوئی درویش ہے کوئی رند ہے کوئی کلاشی ہے جو بھی ہے کیٹاگرز نے یہ صرف ایک مطلب بنتا ہے کہ اپنی ذات کو اتنے ہو کے اتنے ہو کے سوچنا ٹھیک ہے اپنی ذات کو اپنی خواہش نفس تو اپنے نفس تک محدود نہ رہنا اسے ایک اعلیٰ قدر و رکھنا یہ کلندر کہہ درویش کہہ دک بڑا ایک پینٹ کوٹ والا آدمی ایک بڑا ہی ایک ماڈرن آدمی ہے ایک بڑا ہی افسر ہے وہ بھی کلندر ہو سکتا ہے درویش ہو سکتا ہے جبکہ ایک بندہ جڑا بڑا وہ بہت زیادہ تدا نظر آتا ہے اور بہت زیادہ تعنوں ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਈਡ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਕਲੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਸਤ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਹਮਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੰਦਰ ਔਰ ਮਲੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسی کی کریے تعلیم بھی ساڑھا کچھ نہیں وگاڑ سکتی تعلیم کو بھی بجاتے خود کچھ سو دینے واسطے نہیں ہے اگر اسی دیکھو فزکس کمسٹری بایولوجی پڑھتے ہیں اسی میتھ پڑھتے ہیں تو کمپیوٹر پڑھتے ہیں وہ سو کی نکلے گا ساڈے واسطے کی نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا اسی بہت زیادہ بڑے ہی ماڈرن قسم کے اور سوفیسٹیٹڈ بے رحم انسان بن جاؤں گے اسی ایک ایسی مشینری ہے جی وہ سائیکل بن جاؤں گے جہد رحم کوئی نہیں ٹھیک ہے تو یہی چیز تھی دے ہو بڑی ایک اچھی مثال ہے کہ کسی یورپ جی ٹر جی لیکن یورپ دے کے اوپر اوپر تو بڑا ودی ہے ودیے تھوڑا چیزیں خالص لب جان جاندی انہوں نے جسم کی حفاظت بڑے اچھے طریقے کر ہی لی ہے لیکن انہوں کی روح برباد ہے ڈپریشن شراب اور مطلب ہے اہی وجہ کہ انہوں ایک مورل کرائسس سائکلوجیکل روزن زیادہ آ گیا کہ وہ بندے اپنی ہون اپنی ہون اورینٹیشن کرن دے والرنے وال چل پے ہوئے ہیں اور یہ وجہ وجہ ہے کہ وہ معاشرہ نہایت ہی ڈسٹرب ہو گیا ٹھیک ہے جی گل سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ پھر اِسی ہوں کی کریے دیکھو گل ہے کہ سب تو جا بنیادی پرابلم ہے سارے معاشرے میں وہ ہو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے جی وہ کس طرح ساری عدل کے تحت ہونی چاہیے اور کس طرح ڈسٹریبیوشن کی جائے ڈسٹریبیوشن دلے دیکھنا ہوئے گا کہ اچھی جی زندگی دیا بنیادی ضرورتیں نے ਉਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਦੋ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤੀ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਸਾਦਿਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ سسٹم سسٹم حقیقت کتوں نکلتا ہے وہ سسٹم حقیقت انسان در جڑی حراست پائی جاتی ہے انسان در جڑی ایک تما پایا جایا یہ سسٹم اتوں نکلتا وہ دو چیزاں سارے سامنے آدی نے ایک پاس سرمائے کی پوجا ہوئے گی اور دوسرے پاس ایک تھی سیکریفائس کرو گے ایک مشترکہ سیکریفائس کرو گے وہ نام رکھو گے تو سوشلزم کا مربجہ نام تھی انہوں دے سک سکتی ہو ٹھیک ہے جی گل ہوں معاملہ تو اس طرح نے کہ جا سوشلزم دا جڑا پروگرام ہے جو ہی ساڑے ساڑے ملک دے وچ کی پرابلم ہویا ہے ساڑے, سڈے ملک کی جہی بد ہے سوشلزم دی بدقسمتی قسمتی ہے کہ اسی لوکا نے جو ہی سوشلزم آدھا کہ دو پارٹیاں لہدا لہدا ہو جاندی ہیں سب تو پہلے ایک پاس چونکہ مسلمانوں دا ملک ہے ایک اسلامی ملک ہے اسلام والے پاسے ہو جاندے نے اور جڑے دوسرے نے جڑے انہوں نے یہ سمجھی لیا جایا کہ یہ ایس نے انہ دا خدا نال کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے یعنی کہ خدا اور اقتصادیات نو کر دیتا گیا ہے ٹھیک ہے گل ہوں دیکھو گل ہے بھی کہ سب تو پہلے اسی ڈیل کرنے ہیں اسی سوشلزم نو ڈیل کرتے ہیں کہ سوشلزم کا اتنے کی پرابلم ہے کہ ملک دے وچ حقیقت دے وچ میرا مقدمہ اے وے کہ مذہب دی روشنی ویڑی مذہبی سوشلزم انسان دی فطرت دے کے جڑی نکلتی ہے انہوں سامنے اجاگر کیتا جائے ٹھیک ہے گل اور ایسے قوانین اور ایسا سسٹم پیدا کیتا جائے کہ جہی ایسا نظام اقتصادیات ایسا نظام ایک اکوئل نظام پیدا کیتا جائے کہ او دی باقاعدہ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਾ ਫਿਕਰ ਵੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰੂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਵੱਲ ਨਿਕਲਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ چونکہ غلامانہ سوچ ہے اس گلے اسی فوری طور تے ایک جڑا باہر دا سسٹم ہیں اسی انہوں پڑے لہے بندے ہو دی پوجا شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گل اے بہت ہی نہایت ہی ایک ریاکشنری ایک ریئیکشنری ایچیچیوڈ اختیار کیتا جاندہ ہے ایک پاس مذہبی لوگ نے جڑے وہ جڑے سوشلزم دے خلاف ریاکشنری رویہ انہوں دا اور جڑے سوشلسٹ نے جڑا انہوں دے مذہب دے خلاف بڑا ریاکشنری رویہ ہے دو میں ہی ایک دو جنہوں سمجھن تو قاصر نے دیکھو گل ہے کہ جتنے تک سوشلزم کا تعلق ہے سوشلسٹ سوشلزم کے متعلق فوری نے ایک آئی مفروضہ بڑا ہی اپنے دل کو خوش کرنے والا مفروضہ بنا لیتا گیا ہے کہ ریلیجن ہے ہی ہے ہی ਹੈ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੀ ਇਸਤਸਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਸਾਈਡਡਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਕਤਸਾਦੀਆਤੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਫੈਨੈਟਿਕਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੁਰ ਸਿਰਫ شروع زمانے تو یہ کہ تھی اپنے معاشرے کے اقتصادیاتی ڈسٹریبیوشن کس طرح کرنی ہے کہ وہ انسانوں بنیادی ضرورتیں انہوں ملن یعنی کہ ایک ویلفیئر سٹیٹ تو سر کریٹ کرنی ہے حقیقت سنوں ایک ویلفیئر سٹیٹ چاہیے ویلفیئر سٹیٹ کے دیکھو ہوں سوشلزم کا کی معاملہ سوشلزم کا کرائسس کی آدھا سوشلزم کا پرابلم ہے وہ کہ جس وی تک سوشلزم کا نام لینے ہیں تو اچھی بد قسمتی سوشلزم ابھی سینو نم کر ਸੜ ਬਣਾ ਸੜਿਆ ਹੈ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਫਸਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮਾਨਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮੇ ਜੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ہوئے گا ٹھیک ہے یہ اتنے دا بت بنایا گیا سوشلسٹن نے جا بنایا گیا وہ حقیقت کدوں کا پاش پاش ہو گیا اج تو تقریباً مارکس تو تقریباً چالیس سال بعد ہی کرائس آ گیا بلکہ وہ زندگی کریٹیسم آ گیا یہ گل ہے کہ مارکس بحث نہیں کرتا یہ زیادہ اس کی وجہ دیکھو مارکس نے جہی چیز دتی ہے انہیں کیا جی صرف روٹی ٹھیک ہے وہ صرف روٹی تک مدوط رکھتا ہے روٹی بالکل چاہیے بالکل سنو انسان دا بنیادی پرابلم میں روٹی لیکن انسان دے دے جی کہ روٹی انہیں حاصل کر لی تو اتنے تریح رک نہیں جاتی جس ویلے غریب آدمی نو تسی انہوں فسیلٹیز دے کہ تسی انہوں کو کھانا جس ویلے کھان پین لگ پندہ ٹھیک ہو جندہ اگلا سوال ہے پیدا ہوندہ ہے کہ ہون انہیں اگے نیکسٹ کی کرنا ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ نے جس طرح کیا سی کہ انسان صرف روٹی تک نہیں رہ سکتا جس ویل انسان دا ٹھڈ بھر جاتا ہے وہ جسے دماغ رلیکس ہوں اس تو بعد وہ فزیکل چیلنجز تو نکل کے وہ میٹا فضیلی ایڈوینچر و چلا جائے گا یعنی کہ وہ جڑی روح ہے جی جی کریوسٹی ہے جی اتنے تک محدود نہیں ہوں ہوں دیکھو نتیجہ میرا مطلب کہنے کا یہ سی کہ اارکس کی اس گل تک سنوں اتفاق کرنا چاہیے کہ روٹی سا بنیادی مقصد ہے اور سوشلزم معاشرے آنی چاہیے اِسی مارکس نال سنوں ضرورت ہے کہ اس معاشرے دوٹی کا ایک سوشلسٹک کانسپٹ لیا جائے جہد زندگی دیا بنیادی سہولتیں اور تعلیم علاج او دے وہ نوکریاں او دے سنو سر شیلٹر اور جڑا بریڈ اینڈ بٹر اے چیزیں سنو اویلیبل ہونی چاہی چاہیے ساڈا پرابلم ہے کہ اسی لوگ بنیادی طور تے سمجھ ہی نہیں رہے سنوں کہہ جاندہ ہے جڑا بندہ اے سوچ رکھے او وہ ایکت خدا دا منکر ہوندہ ہے اور ایک ہوندہ ہے او ایک سوشلزم نو ایک ایتھیزم دا دنال او دا مترادف بنا دیتا گیا ہے ٹھیک ہے جناب ہوں اے گل سڈے درمیان کلیئر کلیئر ہو گئی کہ ساڑھے ملک دا حقیقت دے بیچ نہ کوئی نال تعلق ہے نہ کوئی نال تعلق ہے نہ کسی جمہوریت نال تعلق ہے ساڑھے والو کوئی بادشاہ آوے کوئی بھی آوے سنو اس چیز نہ کوئی سروکار نہیں ہونا چاہی دا ساڑھا بنیادی پرابلم ہے کوئی بادشاہ آوے کوئی امر آوے کوئی جڑی وی پاور آوے ساڑھا نہیں تلک کیا وہ سنو زندگی جڑی بنیادی ضرورت ساڑھیاں پوریاں سہولت سنو دے رہے ہیں دیٹ سال ساڑھا مقدمہ سوشلزم والے اتنے تک ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اے یہی وجہ ہے کہ خدا این کرے کہ چائنا اگر اتے آدھا تو سانوں وہ کم از کم کچھ کسی صورت دے دور وہ سنوں اپنے نظام دے نال سنوں متعارف کرائے اور انٹروڈیوس کرے ٹھیک ہے جی گل ہوں نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا اسی سوشلزم تک محدود ہاں نہیں معاملہ تو اس طرح نے کہ مارکس کا کرائسس اتنے آئے گا ہوں اِسی ریلیجن کی طرف اے چلنا شروع کر گے مارکس نے دیکھو سنوں ایک گل کہی ہے کہ روٹی چاہیے لیکن مارکس کا ایس روٹی پرابلم ہے کہ سنوں روٹی کے اتنے سنوں رزق چاہیے ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਾਦੀ ਮੁਕਦਮਾ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਵੇ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖੋ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ میں ریژجن میں مارکسزم تو چ میں مارکسزم تو انکاری نہیں کی بلکہ میں مارکسزم کی تنقید کر کے میں مزید اگے نکلن لگیا ہوں میں رلیجن کی طرف آ لگیا میں روٹی تو رزق کی طرف موومینٹ کر رہا دیکھو گل ہے کہ جس وی ازک کا لفظ لا تو مختلف چیزوں کا رزق مختلف ہے مثلاً اکھ کا رزق ہے کہ ب خوبصورت چیزوں دیکھنا وہی تسکیل حاصل ہونا اسی طرح کنا ایک تصو رزق ایک وہ بہترین آواز اچھی سننا اور اگر کسی فلسفی لینگویج بولو گے تو کہ کوئی میں کوئی سینف نہیں سنا یا میں کوئی میوزک سنا ٹھیک ہے جی گل اسی طرح بالکل اس طرح ہی آخر کار آخر دیکھی روح کا رزق ہوں روح کا رزق کی چیز ہے روح کا رزق شعور ہے رو روح کا رزق عقل ہے ٹھیک ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅਕਲ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਨਫਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਖਣੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਮੇ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੂਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਮ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਔਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਫਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਫਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਐਸੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਐਸੇ ਸ਼ਗੂਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਬ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲਸਫੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ چیز ہے جیڑی وہ ورلڈ آف باڈیز نال کونیکٹڈ بھی ٹھیک ہے اور انتقال ہو جاتا ہے ایک مطلب ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے تھوڑی جی حرکت ہے سوچفارمیشن ہو جاتی ہے ایک ٹرانزیشن ہو جاتی ہے اس گلے موت نتقال بھی کیا گیا ہوں معاملہ تو اس طرح نے کہ روح میں کدی بھی روٹی تک اپنے آپ مد مدود نہیں کر سکتی یہ ساری جسمانی رکوائرمنٹ ہے اور سوشلزم ہے جیڑی سنوں وہ جسمانی ریکوائرمنٹ دے گی لیکن روٹی ہی کھانا سا مقصد نہیں روٹی کھانے تو بعد سا مقصد ہے کہ ساری روح کو تسکیم کس طرح پہنچنی ہے اور جڑی روح کی تسکین ہے جیڑی وہ تک عقل دے گی شعور دے گا اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ فکری آزادی ہوگی تو ٹھیک ہے جی گل اور روٹی تو کام ہوں ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਇੰਸ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਹਕਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਵਰਡ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਐਸੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ دیکھ لو کہ سنوں شروع دن تو ہی اسلام کے جڑا کانسپٹ شروع ہوا سر موومینٹ شروع ہوئی سی تحری وہ روٹی تو ہی شروع ہوئی سی مکے درچی دیکھتے ہو کہ یہ تحری سی جی گریب بندے کٹھے ہو گئے سن امیران کے خلاف اتنے جی ارسٹوکریسی اتنے جی اولی گارکی وہ خلاف انہوں نے آواز چکی سسول پاک نے آواز چکی تھی ٹھیک ہے گل ہوا کی کہ وہ جنے بھی جڑے اس وقت کا جڑا استصالی طبقہ سے جا مالدار طبقہ سی انہوں خلاف ہو گیا انہوں کے خلاف جنگا ہوئی ہیں لیکن پرابلم ہے ہویا کہ جس طرح کہ ہر جگہ ہے جس طرح ریولوشن آندہ ہے تو وہ دے اندر ہی کہ کانٹر ریولوشن پیدا ہونا شروع ہو جاندہ ہے ٹھیک ہے گل ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਅਪਰਚੂਨਿਸਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ موسی ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ موسی ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਫਰੌਨ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਮਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁਣ ਇਹ کہ گل روٹی تک لے آتی ہے اور روٹی نو کس طرح رزق دے وچ اقلی عقلی لوکاں واسطے معاشرے نو تے روٹی چاہیے لیکن یار لوک نے جڑے جنہاں نے جنہیں عقل نے پرواز کرنا ہے انہاں نو روٹی توں اٹ تو روٹی تو بلند ہو کے انہوں نے رزق دی طرف جانا ہے ان معاملہ دے اس طرح نے کہ وہ رزق جیڑا بھی دی کی نویت ہے پہلی گل اِسی یہ دیکھا گے کہ کیا اسلام دے کے پھر جس ویل عجرت ہو گئی ہے رسول پاک نے اسٹیبلش کر لیا اپنا معاشرہ اسٹیبلش کر لیا کیا انہوں درمیان کنفلکٹس ہے سن بالکل ہے سن اس وقت بھی حقیقت دو سرمایہ دار طاقت سن اج بھی وہی لڑائی سارے ملک دے کے لیکن سنوں سمجھن نہیں پہ دے ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਾਕਤ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਕਤ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਤਾਕਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮਾਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ وہ بالکل اہی فورسی سن کہ جڑی جانا نے کربلا دا واقعہ کیتا سی وہ دے کربلا کے واقعہ چی کی سی جنہیں سرمایہ دار بندے سن سارے دے سارے سرمایہ دار بندے سن جے ایک پاسے والوں ہو سن اور انہوں نے کیا سی کہ اگر حسین اگر ایدی موومنٹ کامیاب ہو جاتی دیئے حسین اسین کون سی اہل بیعت بیت جو رسول پاک ون آف دا اہل بیعت سن ٹھیک ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ سیت نہیں سی انہوں دی ایز نبی وہ اہل بیعت دے کے سن ٹھیک ہے گل وہ جنہیں ترود بھیج دوں ٹھیک ہے ہوں درو بھیجنے والے ہو جہاں درود بھیجا جا رہا ہے وہ ہور نے یہ دو مختلف اینٹٹیز نے ٹھیک ہے گل ایک سٹینڈرڈ میں دوسرے تُسے کمپیئر کرنا سٹینڈرڈ سامنے رکھ کے تو سٹینڈرڈ ڈبیس نہیں کر سکتے ہوں معاملہ تو اس طرح ہے کہ سٹینڈرڈ سے جڑا وہ تو سوشلسٹ سی یار اسلام کے جڑا لوکا نظام دضام دلم بردار سن جانا نے آئیڈیئل قائم کیا سی وہ تو سوشلسٹ سن وہ ایل ابت سن ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬਜਾਏ ਐਸ ਕਿ ਇਲਮੋ ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਦਾ ਔਰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ in the name of glory of Islam ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੇ ਜੀ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਫਤਵਾ ਵਾਤਾ ਕਰੀ ਜੋ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਲਿਆਈ ਜੋ ਮੇਰੀ فالو کر گئے اچھا ہوں جس وقت انہوں نے یہ مالک نعمت لیا شروع کیا تو نتیجہ یہ ہو گیا کہ لوگ اِن امیر ہو گئے کہ اتنے پہلے تو اندر ہی وہ ایک سرمایہ دار لوگ سن ٹھیک ہے وہ نظام ایسا پیدا ہو گیا کہ جہاں نے جڑیاں سوشلسٹ فورسز سن علیبی انہوں نے انہوں نے رجسٹ کرنا شروع کر دیتا جس وقت انہوں نے رجسٹ کرنا شروع کیتا نتیجہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہے اے کوئی کوئی واقعہ انڈیپینڈنٹ واقعہ نہیں جڑا بس اس طرح ہو گیا بلکہ یہ تو ایک نتیجہ سی ایک سل سی اس بیج دا جڑا کہ رسول پاک دی زندگی دے کے ہی طاقت پیدا ہونیاں شروع ہو گئی سن بیج ادو ہی پیا گیا سی ٹھیک ہے گل مثلا ہوں میں ایک چھوٹی جی مثال دینا وا میں ایک چھوٹی جی مثال دینا ہاں کہ حضرت عمر نے جدو انہوں نے کیا کہ اگر میں جس ویلے وفات پا جا ہاں تو اس بعد پھر خلافت کا کی بنے گا وہ ہاں یہ جی انج کہ انہوں نے ایک ایک اشورا بنائی ج جہی چھ رکنی کمیٹی سی وہ عزرت علی بھی شامل ہوئے اور عزرت علی جان بوجھ کے شامل ہوئے یہ پوریا کتابیں خطبے نے بقاعدہ بقاعدہ عبد اللہ بن عباس اللہ ڈائلوگ ہے وہ چھ بندے سل سلیکٹ ہوئے وہ جب جی سلیکٹ ہوئے سن جے وہی ویکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو درویش بندے سن سن ٹھیک ہے سوشلسٹ سوشل صرف حضرت علی سن باقی دے کون سن وہ باقی دے تو اپنے وقت دے بڑے بلینری مطلب تسی کہ بل گیٹس میں لفظ لانا بل گیٹس سن اپنے وقت دے نتیجہ اے ہویا کہ اس نظام دے وچ ایک گل قرار ثابت قرار دے ووٹ ووٹنگ دا سسٹم ووٹنگ دا نظام او دے وچ ہو گیا سی نظام او دے وچ گل صاف قرار دے دتی سی کہ جنہیں اس شورا دے وچ جڑا پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا او دا اگر جن حکم نہ منیا یا گل نہ منی او دی توڑ لا دتی جائے گی یعنی کہ ایک ایسا نظام قائم کر دیتا گیا وچ عرب پتیاں دا نظام قائم کر دیتا کہ وچ کسے بھی سوشلسٹ درویش تک قیام کرنا بہت مشکل ہو گیا ناممکن کر دیتا گیا ٹھیک ہے نتیجہ ہے کہ حضرت تو مسترد ہو گئے ہی علی اتو ریجیکٹ ہو گئے ہوں ہویا کی کیا ایک وقت آیا پھر حضرت عثمان تو بعد دیکھتے ہو کہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے حضرت علی حضرت علی نے جڑے وہ وقتی طور تے خلیفہ بن گئے ٹھیک ہے گل چار لی چار سال تے نو مہینوں کی خلیفہ بن گئے ہوا کی اوہی کمیٹی دے کے لا تے زبیر سن جے انہوں نے حضرت علی دے خلاف جی بقا پہلے جنگ جمل کی انہوں نے کر دیتی وہ آ گئے نا کمیٹی جہی بنی سی وہ بندے سامنے آ گئے سرمایہ دار بندے نے پروٹیسٹ کر دیتا وہ سوشلزم سرمایہ دار دی اتنے لڑائی ہو گئی پھر اِسی ویکتے کہ ساتھ بن نبی وکاس اِسی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ساتھ بن نبی وکاس نے جناب اضرت حضرت علی جدو بن بھی گئے نخلیفہ بن بھی گئے نے تے ساتھ بن نبی وکاس نے تے حضرت علی ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆਨਤਦਾਰਾਨਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗੱਡਮੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਤਲ ਤੇ ਮਕਤੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਰਹਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਹਕ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵੀ ਬਰਹਕ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਇਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਬਰਾ ਹੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਦਰੂਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾ ਹੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਦਾ ਹੈ کون سٹینڈرڈ ہے اگر ایک تٹینڈرڈ تو پتا لگ گیا تو تی دیکھو گے کہ پھر وہ جا سٹینڈرڈ خلاف ہوئے وہ کوئی بھی بند ہے بھائی کوئی بھی چیز ہے تُنہ کریں کنڈیم کرنا ہوگا دوسرے پاس اگر سٹینڈرڈ سارے کو آ گیا تو وہ سٹینڈرڈ کا سوشل اسٹینڈرڈ کا سوشل مواشی مواشرتی مقدمہ کی سی وہاں کا مقدمہ سے جا سوشلزم ہے اگر سوشلزم تھی تو اس کا مطلب یہ ساڈا جاسلام کا پرابلم ہے صرف دو سر ਮੁਕਦਮਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਾਲੋ ਕਰ ਗਈ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨਾਮ ਨੇ ਆਦ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ ਅਕਲ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ تے جنہ لوکاں کو نکتہ ہے ہی کوئی نہیں ایسا نکتہ جا بزاتے خود اپنی اپنے شخص ہونے میں کمال حاصل رکھے تسی انٹیلیکٹ تسی تھی کہ انہوں ہوں سا مقدمہ تسی واضح واضح اے وے کہ سنو اسلام دا مقدمہ جڑا ساڈا روحانی رزق حاصل کرنا ہے جدے واسطے ضروری ہے کہ زمین دے ہوتے ایک روٹی کی جہی سطح ہے انہوں اموار کیتا جائے جس سنوں روٹی مل جائے گی اسی خود بخود ویکاں گے کہ ساری روٹی ہے جیڑی صرف مارکس دی طرح مارکس دی طرح تاریخ کے یا مادے دے ہی گھوم پھر نہیں رہی نہیں ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਵਾਸ ਰੀਗਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਵਾਕਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਵਾਸ ਰੀਗਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ وہی روہ وے جا نفس وے وہ اپنی اقلی ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਆਲਾ ਇੱਕ ਆਲਾ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਨਸਬੂ ਲੈਣ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਰਵਾਂ ਦਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਰੋਟੀ ਟਰਾਂਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਆਲਾ ਉਹਦੀ ਆਲਾ ਸ਼ਕਲ ਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਆਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ رزق ایسی کمال دی چیز ہوں دی ہے کہ جس سے تمہیں حاصل ہو جائے ایک بندہ بڑا رزق کھاندہ ہے پیا بڑا وہ دو بندے نے ایک بندے نے کوئی ایسا کوئی اللہ کوئی وقت آ گیا ہے کوئی ایسا کوئی اصولہ دا وقت آ گیا ہے ایک بندہ اپنی روٹی نہیں چھڑ دا ہر چیز سے کمپرومائز کر سڑتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ کہندہ ہے نہیں وہ مطلب وہ دی ایک دی ایک سور دی حصیت ہے سور کدی روٹی چھڑ دی نہیں دا مقصد ہی ہے کھانا پینا بس روٹی تو اتے دا کوئی تصور نہیں ٹھیک ہے دوسرا تو اسی کتے دا تصور لے کے آنے ہیں آئے کتا ایک ایسی کمال کی چیز ہے کہ جس ویسے وہ مالک کی محبت ہو خطرے ج مسئلہ ہو جائے یا ان کو واقعہ ہو جائے تو کتا روٹی کھانی چڈ چڑھتا ہے کتا روٹی کا بھی انکار کر سکتا ہے ایسا کی مطلب ہے کتا ایسا مطلب ہے وہ دماغ جاے کا بھی دماغ ہے جا سن دس رہا ہے کہ کس طرح رزق بھی جڑا وہ ایک اکلی رزق مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ایسی اس رکھی ہے کتے کے سورج نہیں ہے کہ اللہ کہ وہ بھی رو اتے ہو کے ایک عقلی رزق حاصل کر رہے ہیں تو اس طرح سنوں سوشلزم کے دیکھنا ہوئے گا کہ ابھی کس طرح اقلی رزق ابھی کس طرح حاصل کر رہے ہیں تو جس تعلیم کی گل کر رہے ہو نا کہ تعلیم نے انہیں بندے کا بیڑا گھر کر دیتا ہے تو گل اپنے ذہن چل کی روشنی ذرا میری گل روشنی معاملے میں پرکھو جی تعلیم کی تھی گل پہ کرتے ہو وہ تعلیم حقیقت دے کوئی بھی اقلی عقلی رزق نہیں وہ صرف روٹی کے پیچھے پی ہوئی ہے ٹھیک ہے گل جہے بندے غریب نے غربت نے پریشان نے انہیں مسکین کا پرابلم ہے کہ وہاں کل روٹی نہیں ہے میں گل اگیں پہ سوچتا وا میں کہہ وا کہ جڑی انہوں نے غریباں جسے تھی روٹی دے گے تو تی سٹینڈرڈ نہ بناؤ کی ہوگا تھی کہ بندے کی چاہتے ہیں کہ مطلب پہلے کوکا کولا نہیں بھی لبھی تو بعد مطلب یہ ہے کہ وہ جانی باگر پینے شروع کر دے گا ٹھیک ہے گل اس طرح نے گل حقیقت ہے کہ آم لوگ جڑے ہوں نے روٹی یہ روٹی تک ہی مدود ہوں لیکن یہ کہ کچھ آم ہوں نے کچھ خاص ہوں نے انسانی عقل کو اُسی روٹی تک ہی مدو نہیں کر سکتے تو وہ چیز اور سنوں مذہب میں لبھے گی رزق کی ڈیفینیشن کی ہوتی ہے یہ سنوں مذہب چ لبے گی اور یہ چیز سنوں صرف اسلام ہی لبھے گی اور دوسرے ادیان بھی نے انہوں بھی اعلی اللہ تعلیمات ہو سکتی ہیں میں منکر اس چیز کا بالکل نہیں میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہے کوئی بھی کوئی بھی بندہ کسی بھی جگہ بہ کے اللہ سوچ سوچ سکتا ہے جہاں فزیکل ہوئے روٹی کے اتنے رزق تک جا سکتی ہوے جڑی عقل بچ دین کی چیز ہے دین ٹوٹلی عدل دا عدل عقل دا نام دین ہے ٹھیک ہے اسلام نے انہوں سپیسیفائی کیتا ہے بس اینی گل ہے اسلام کو دار نہیں ہے کسی شہر اسلام عقل فطر ਅਕਲ ਫਿਤਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਲ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੰਦ ਅਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਲ ਦੀ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੂਰਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ قابل مسترد کر دینے دے لائق ہے جبکہ ایسا ایک غیر اسلامی ریاست ج عدل پایا جائے وہ زیادہ بہتر ہے وہ اکسپٹ کرو اس چیز نو ٹھیک ہے تو ساڈا پرابلم ہے کہ اسی لڑ رہے ہیں تعلیم نال تے اسی مطلب کہ اسی کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھ تے جہاز یار گل ہے وہ ساری ہے جنا چکر تک اے بنیادی مقدمہ ساڈے کول سپرچوئل کانس کانسیپٹ آف رزق ٹھیک ہے جنہ چکر تک اسی بنیادی روٹی تو اسی باہر ایوالو نہیں دے ساڑھا سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا